عورتیں آزاد ہیں ہم عورتوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیتوں کو مردوں کی شخصیتوں میں گم نہ کر دیں اپنے دین کو مردوں کے حوالے نہ کرے وہ مردوں کا زمیمہ نہیں ہے ان کی اپنی ایک مستقل شخصیت ہے عورتوں کو بھی مردوں ہی کی طرح خدا کے روبرو پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال و افعال کا خود حساب دینا ہے قیامت کے روز ہر عورت اپنی ہی قبر سے اٹھے گی اپنے باپ یا شوہر یا بھائی کی قبر سے نہیں اٹھے گی اپنے اعمال کا حساب دیتے وقت وہ یہ کہہ کر نہ چھوٹ جائے گی کہ میرا دین میرے مردوں سے پوچھو اپنے طریقے زندگی کی وہ خود ذمہ دار ہے اور اسے خدا کے سامنے اس بات کی جواب دہی کرنی ہوگی کہ وہ جس طریقے پر چلتی رہی کیا سوچ کر چلتی رہی لہٰذا ہم یہ سوال خود عورتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنی راہ زندگی کا فیصلہ تم خود کرو اور اس امر کا لحاظ کیے بغیر کرو کہ تمہارے مردوں کا فیصلہ کیا ہے اسلام تمہیں اپنے دین کی حیثیت سے پسند ہے یا نہیں اس کے اصول اس کے حدود اس کی آیت کی ہوئی پابندیاں اس کی ڈالی ہوئی ذمہ داریاں گر ساری ہی چیزیں دیکھ کر فیصلہ کرو کہ وہ تمہیں قبول ہے یا نہیں اگر ان سب چیزوں کے ساتھ اسلام قبول ہے تو سچے دل سے اس کی پیروی کرو ادھورے نہیں بلکہ پورے اسلام کو اپنا دین بناؤ اور پھر جان بوجھ کر اس سے انحراف نہ کرو اور اگر قبول نہیں ہے تو صاف صاف اور اعلانیہ اسے چھوڑ دو اور اس کے نام سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو ہم نے ہمیشہ اپنے ساتھیوں اور رفیقوں سے یہی کہا ہے کہ آپ گھر کی عورتوں ماؤں بہنوں بیویوں بیٹیوں پر اسلام کی تبلیغ ضرور کرے مگر خدا کے لیے انہیں قوامیت کے زور سے اپنے مسلک کی طرف نہ کھینچے انہیں سوچنے کی رائے قائم کرنے کی پوری آزادی دے تبلیغ کا حق بس اتنا ہی ہے کہ آپ اسلام کے مطالبے کو ان کے سامنے رکھیں اس کے بعد عورتوں کو اس امر کا فیصلہ خود کرنے کی آزادی ہونی چاہیے کہ انہیں یہ مطالبہ قبول ہے یا نہیں اس طرح سوچ سمجھ کر جو خواتین بطور خود اسلام کو اپنا دین بنائے ان کے کرنے کے کام یہ ہے